امام مالک نے خبر دی انہیں محمد بن عبد الرحمن بن نوفل نے انہیں نے انہیں زینب بن طبی سلمہ نے اور ان سے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ حج کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں بیمار ہوں آپ نے فرمایا کہ پھر سواری پر بیٹھ کر لوگوں کے پیچھے سے طواف کرے چنانچہ میں نے طواف کیا اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خانہ کعبہ کے پہلو میں نماز پڑھتے ہوئے سورہ وطور و کتاب مستور کی تلاوت کر رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو تریپن